مرکزی علاقے کو خیر خرید بالکل سفیر ہوں کابل کی حفاظت کی خیر ہے پورے خلق جو فقط امریکی فوج بن گئی حملہ کی ہاں۔ بیا گرم نمبر والا اسمبلی مدا مقامی پولیس ہو مقامی فوج ہے کچھ بن اور گرم نمبر کا مقامی پولیس ہو اور تھوڑا ملازمین ہونے حکومت ملازمین ہو Thank you. بعض ستر کو صرف افغان وہ امریکی فوجی پر بعض ستر کو آگے بڑھا کر حکومتی ارکان پر بھی کر دیتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں کریم فتنوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے فتنوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے خوارج میں صحابہ اکرام کی اولادوں سے صحابہ اکرام کی اولادوں کے ہاتھوں عرب عثمان رضی اللہ عنہ کو جمعے کے خطبے کے لیے بیٹھے ہوئے ممبر سے گروایا ہے روجوان آگے بڑے نمبر سے ان کو گرایا اور وہ تھا جو حضور کا صلہ مبارک تھا اس کو ہاتھ سے پکڑا خود پڑ رہے تھے اس کو پکڑ کر کے کر کے پڑا تو یہ لوگ مسلمان تھے لیکن یہ ہے کہ یہود کے اپنے گنڈے میں سے آئے ہوئے تھے سمجھ رہے تھے کہ ہم حق کر رہے ہیں پھر یہ فتنا جب آگے بڑھا ہے تو اس نے حضرت امیر میرب نوڑ کے ان کے ان کے تائید اور صحابہ کرام کو اس موقع پر ڈالا ہے کہ ہم حق پڑے اور ہمارے لیے ان کا قتل جائز ہے اور ان کے لوگوں کو اس موقع پر ڈالا ہے کہ ہم حق پڑے کا گھر مار دی جائے اتنے اونچے درجے کے لوگوں کو اتنی بڑی غلط فہمی تک پہنچا دینا گنڈے کا ہے اور ہمیشہ کافر نے اور خاص کر یہودی نے فائدہ ہی پراپت کرنے سے لیا ہے تو اس لیے ایسے حالات میں بچنا <coughs> بہت مشکل ہوتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کی رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اللہ تبارک تعالیٰ کی تعید کے بغیر آدمی نہیں تو سکتا لیے آدمی کو یہ دو دعائیں پڑھنے کے لیے میں عام طور ایسے حالات میں کہا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے حق کا حق ہوں اور رکنا اعتبار ہوں ورن البات الباطلم ورزنا اجتماع اجتماع یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق دیتا فرما ارن بات الباطل باطل کو بادل کر کے دکھا وردنا اجتناب ہو اور اس سے بچنے کی توفیق دیتا فرما اور دوسری دعا اللہ علیہ مراشد راشد مورنہ یا اللہ ہمیں ہدایت کی باتوں کا الہام فرما واحد نا اور ہمیں آگاہ فرما من شروع کی نفس کی شرارتوں سے من آتے آمالنا اور اپنے اپنے خراب آبار کی نظرت سے ہمیں تم آگاہ اور واقعی سچ بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اللہ کی مدد سے اللہ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اس وقت بالکل عثمان رضی اللہ عنہ کا گھیرا ڈال دیا خارجیوں نے اور گھیرا ڈالنے کے بعد کہا کہ یہ حکومت سے مستعفی ہو جائیں تو ان سے لوگوں نے پوچھا ہم نے کہا کہ برخدار مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عثمان تو یہ کرتا پہنایا جائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے اس کو نہ اتارنا تو وہ یہ خلافت ہی ہے رلی میں آئے انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم ان کے خلاف لڑیں حملہ کریں میں نے اس کی جانت نہیں جاتا اس کی وجہ کیا نے کہا کہ حضور صلی علیہ نے فرمایا تھا کہ سمت سمت کا میں ایک دفعہ تلوار آپس میں نیام سے نیام سے باہر آ گئی تو پھر کیا مت تک واپس نہیں جائے تو میں وہ آدمی نہیں بننا چاہتا جس سے شروع ہو اس کو شروع کرنے والا میں نہیں بننا چاہتا اور اس سے پہلے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں جو عمومی شورا کا مشورہ ہوا ہے یعنی مرکزی ان کی میٹنگ جو ہوئی ہے اور اس میں سارے صوبوں کے گورنر آئے ہیں شامل ہوئے ہیں تو اس میں حضرت امیر رضی اللہ نے کہا کہ امیر المین آپ خطرے میں ہیں آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط شامی دستہ یہاں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی حفاظت کریں انہوں نے کہا میں اپنی حفاظت کے لیے بیت المال پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اپنا دارالخلافہ منتقل کر دیں مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دارالخلافہ آپ شام کو منتقل کر دیں انہوں نے کہا میں دیار حبیب کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا نہیں چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو چھوڑ کر آپ کے شہر کو چھوڑ کر دوسری حالات کے بہت تجزیہ کرنے کے بہت ماہر تھے میرا انہوں نے کہا مومن پھر سر یہ کہ ہمیں آپ کے شہادت کا احساس لینا پڑے گا انہوں نے کہا وہ جب بکتا ہے دیکھ سکتے تو وہ اجلاس برخاست ہو کے لوگ چلے گئے اتنے میں خارجی نے آ کر پہلا پہلی جو پہلی مسئلے جو خارجیوں نے عید کے موقع پر کی انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ عید کے موقع پر یہ لوگ عید کی نماز سے نکلیں گے امن و امان کا دور ہے مظاہر مسلح ہوں گے اس میں حملہ کر دیں گے اور عام لوگوں کو قتل کر دیں گے باقی قبضہ کر لیں گے وہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا واپس ہونا پڑا پھر دوبارہ انہوں نے آ کر گہرا ڈال دیا حضرت عثمان رضی اللہ کے گھر کا اور پھر انہوں نے بنیاد یہ بنائی کہ مصر اس کا جو گورنر ہے عبداللہ بن ابی سارا ان کی جگہ ہم نے اپنے آدمی محمد بن ابی بکر بکر رضی اللہ بیٹا یہ خارجیوں کا یعنی بڑے رہنماؤں میں سے ہو گیا تھا اور عقیدت یہودی اور خارجی نہیں تو آپ گنڈے کا شکار ہو کر اقیلتن بگڑنے کا شکار ہو کر یہودیوں کی ترتیب پر تو عبداللہ بن سباہ نے کہا کہ اس کو گورنر بناؤ کیونکہ اس نے کہا کہ ہمارا ہمارا آدمی اگر گورنر ہو جائے تو پورا صبح ہمارے ہاتھ میں ہو گیا پھر ہم جو ہے جم کر کام کر سکیں گے پوری حالات ہوں گے تو وہ لوگ آئے انہوں نے مذاکرات کیے کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سے بات منوا لی کہ یہ اس کو گورنر بنایا جائے انہوں نے پروانہ لے کر اس کو دے دیا وہ جب چلا گیا تو پیچھے سے پتا چلا مروان بن حکم ان کے چیف سیکرٹری سے ان کو پتا چلا چچا بھی تھے اور سارے ریاستی امور کے نگران بھی تھے اور نے کہا میرے مومن آپ نے کیا کیا آپ نے خارجی کو گودم بنا دیا پورا صبح دے دیا ان کو پورا صبح ان کے ہاتھ میں آ گیا تو پھر ان کو کون سما کون کنٹرول کرے گا ایک پروانہ دینے کے بعد یعنی ایک آرڈر دستخط کرنے کے بعد پھر اس کو تبدیل کر کے دوسرا آرڈر دستخط کرنے کو نہ مانا ایک فیصلہ میں نے کر لیا ہے اس فیصلے کو توڑ کر دوسرا فیصلہ نہیں کرتا تو دوسرا فیصلہ مروان رقم نے خود اپنے سوابدیدی اختیار پر کیا اسے خط لے کر پیچھے سے بھیجا آدمی کو کہ محمد بن بکر جب آئے تو بالکل اس کے لیے گورنری کو نہیں چھوڑنا ہے اس کو اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لینا ہے اور اس خط کو دے کر انہوں نے پیچھے سے بھیجا تیز رفتار سوار کو بھیجا وہ ان کے قافلے کے اوپر سے گزرا پھر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تلاشی لی لی لی اس کا مشکیزہ جو تھا پانی کا مشکیزہ ہر ایک آدمی کو رکھنا ہوتا تھا پانی کا مشکیزہ اس کو خالی تھا نے اس کو پھاڑا تو اس کے درمیان سے خط نکلا اس نے یہ لکھا ہوا وہ خط اس نے مشکیزے میں ڈالا ہوا تھا خوش کر کے بس نے کہا کہ دیکھیں ہم نہیں کہہ رہتا کہ یہ نوز اللہ سرچی ہیں مسا کر انہیں گھرا ڈال دیا گہرا جب ڈال دیا تو حضرت علی رضی اللہ کو مشاورت کے بلایا اور نے کہا کہ ابھی تو اور کوئی گنجائش نہیں ہے فائد سے کہ ان کے خلاف لڑا جائے لڑنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے کہا اچھا کیا کریں انہوں نے ایک مضبوط دستہ نوجوانوں کے حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا امام مسند مطلب رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ باقی جو نوجوانان باحمت مضبوط جنگ آدمی ان کو کھڑا کر دیا اور ایسے حالات میں پانی بند کیا پانی بند کیا تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ علی سے کہو کہ ہمارے لیے پانی بھیجے انہوں نے پانی کی مچھلی سے بھرے آدمی ساتھ لیا اسلحہ لیا لڑتے ہوئے راستہ صاف کرتے ہوئے آئے اور پانی پہنچا دے وہ پانی ختم ہو گیا دوبارہ پیغام بھیجا کہ اڑی سے کہو کہ ہمارے لیے پانی بھیجے انہوں نے آدمی اپنی دستار اتاری دستار مبارک اتاری اور آدمی کو دی کہ یہ جا کر ان کو دیا ہو اس بات کا یہ پیغام تھا یہ پیغام تھا کہ اب ان کو بتاؤ کہ میرا سر تو آ سکتا ہے آپ تک کٹا ہوا سر آ سکتا ہے پانی نہیں آ سکتا اب حالات ایسے سخت ہو گئے کہ اگر میں پانی لے کر آؤں اس کے لیے اتنا لڑنا پڑے گا کہ میرا سر پھر آپ کو پہنچنے کا کٹا ہوا پانی نہیں پہنچے ایسے اللہ والوں کے حالات بھی عجیب ہوتے ہیں اس طرح ان کو اندازہ ہو گیا کہ آپ وقت آخر ہے مطلب ایک شادی ان سے ملنے کے لیے گئے دروازہ کھڑکی کھول کر ان سے آواز دی ملے تو انہوں نے کہا کہ فلاں خدا کی قسم مجھے اسی کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ زیارت ہوئی اور آپ نے میرے لیے پانی کا ڈول اتارا اور وہ میں نے پیا پھر حضور نے فرمایا کہ عثمان اگر چاہو تو تمہاری مدد کی جائے اور چاہو تو آج کا افطار ہمارے ساتھ کر لینا مطلب ہے کہ آج شام سے پہلے پہلے ہے اور اس میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے نہا دھو کر کپڑے بدل کے اور پاجامہ پہن کر تحمد اتار کے پاجامہ پہن کر اور تلاوت کے لیے بیٹھ کر بس تیار ہوں ایسی معمولی چیز نہیں ہوتی جی جو پہلی پہلا انہوں نے حملہ حملہ کیا خارجیوں نے امام حسن رضی اللہ امام صدی اللہ لڑے اور لڑنے کے لڑ کر کے منہ پھیر دیے اور اس میں اللہ تم زخمی ہو گئے تو خون پہنے لگ گیا تو یہ وہ کی خصوصیت ہے کہ ان کے آدمی کا خون پہنے لگ جائے پھر ان کو ایسے اڑتے ہیں کہ پھر یہ اس کے بعد سارے بحثیت مجموعی ایسا حملہ کرتے ہیں کہ پھر ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تو انہوں نے کہا وہ خارجی نے کہا کہ وہ تو قریشی کا خون نکل گیا ہے اب اگر تم نے اور دیر کی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا مکانوں سے پھلانگتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور داخل ہوتے سب سے پہلے آدمی جو آگے بڑھا عثمان رضی اللہ کی طرف وہ محمد علی بکر تھا گیا کر کر ایسے پڑھ پڑھ ناسل ناسل ناسل وہاں پر ایک آدمی تھا جو بہت بیوقوف احمد تھا عام طور پر لوگ اس زمانے میں تو مغل گالی میں نے کڑوائی نہیں تھا نا یہ شدید ترین گالی تھی یعنی نہیں احمق اور انہوں نے آگے سے نہایت عمل صاحب آپ جواب دینے کا بعد خدا اگر آپ کا والد صاحب اس وقت ہوتا تو یہ حال دیکھ کر کو تو بہت افسوس ہوتا چونکہ یقیناً یہودی نہیں تھے اور خارجی نہیں تھے اس بات سے ان کا لرز گیا اور پیچھے ہٹ گیا بس یہ ان کو لگا ہاں، پیچھے ہٹنے کی تو تھی کہ تاف پیچھے ہٹ گیا باقی خارجی نے کہا سارا کیا کرایا سارا ہاتھ سے نکل رہا ہے خان جی بڑا اس نے آگے سے تلوار ماری کہ ان کی بیوی نائلہ اور جلا میں آگے ہوئی انہوں نے ایسے ہاتھ سے پکڑا تلوار کو اس نے کھینچی تو ان کی انگلیاں کٹ کر گر گئی اس آدمی نے تھپڑ مارا نائلہ رضی اللہ کو اور پاس عثمان رضی اللہ نے تین بدوائیں یہ کوڑ کی بیماری لگے دوسری بدوا دی تیسرا کہا کہ چلا خطرہ خاتمہ کو پر ہو بعد میں یہ آدمی پیروں سے مفلوج ٹانگوں سے معذور دیکھا گیا جس میں دو دعائیں قبول ہو گئی ہیں تیسری کا انتظار ہے اس میں خلیفہ راشد کی عجیب شان ہوتی ہے انہوں نے اپنی جان دے کر امت کو بچایا یعنی کچھ تو خون کو اجازت نہ دینے پر اپنی جان قربان کی میری جان لگ جائے لیکن عمر آپس میں کچھ سکون نہ ہو کہ جب خلیفہ راشد کی شہادت ہو جائے تو غزب اللہ کا غصہ اتنا جوش میں آتا ہے کہ چالیس ہزار آدمی قتل ہوتے ہیں تو اس کے بعد جنگ جمبر جنگ سفید میں چالیس ہزار آدمی قتل ہوئے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ یاد روح صلی اللہ علیہ صاحب سے ان کا خیال ہوا کہ شاید آپ ضرور پرواز کر دیں جب آپ نماز سے فارغ نے پوچھا یار صلی اللہ اتنا لمبی نماز آپ نے پڑھی تو اللہ سجدہ کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے تین دعائیں اللہ پاک سے مانگی پہلی دعا کہ یا اللہ میری عمر پر ایسا دشمن مسلط نہ ہو جن کا مکمل خاتمہ کر دے یہ دعا قبول ہو گئی دوسری دعا میں نے مانگی ایسا کہت نہ آ جائے کہ اس کے نیچے ان کا خاتمہ ہو جائے یہ دعا بھی قبول ہو گئی طرح میں نے کہا کہ ان کے آپس میں اختلافات نہ آئیں تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ دعا قبول نہیں ہوئی لیکن اس دعا کے فرمایا کہ اس دعا سے مجھے روک دیا گیا اس دعا کے کرنے سے روک دیا گیا تو اب جو گناہ بدملیاں ہوں گی اور اس پر جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ رحمت کی شکل میں آئے گا کہ دنیا میں اللہ پاک کرے گا اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا پاک کرے گا اور دنیا پاک ہونے کے نظیر کے ذرائع یہ ہوں گے کہ آپس میں اختلاف آ کر کچھ تو خون ہوگا بنی سہیلی کو تعلق امر کیا تھا کہ خیر بکرا یہ جرم کی سزا یہ ہے کہ تم آپس میں لڑو اور ایک دوسرے کو قتل کرو تو اس میں جو آدمی قتل ہوگا وہ بھی معاف ہو جائے گا اس کو گناہ بھی بخشے جائیں گے اور اس قتال کے بعد جو بچیں گے ان کے بھی گناہ بخش بخشے جائیں تو ان کو تو امر سے کھڑا کرایا گیا اس امت پر امر شری تو نہیں ہوا ہے امر تکوینی ہے امر تکوینی کسے کہتے ہیں کہ ایسے آلات بنیں گے تو اس طرح کا لڑ کر کچھ تو خون کے آلات ہو جائیں گے اور یہ اس کی بنیاد ایسے بنتی ہے نا کہ جس وقت جس کو فجور کے حالات بنتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ اس کو روک سکتے ہیں ہاتھ سے زبان سے وہ روکتے نہیں ہیں دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اسے منہ موڑ لیتے ہیں اس طرح کے حالات جب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کچھ تو خون کراتا ہے اور دوسری بات جب اتنی بے آ جاتی ہے کہ مسلمان اور اسکرٹ پہن کر نکلتی ہے باہر اور اس کو نہیں روکا جاتا معاشرہ اتنا خراب ہو جاتا کابل میں شرٹ پہن کر نکلتی تھی عورت الخمری میں نکلتی تھی مزاج شریف میں نکلتی تین جگہوں پر یہ میں زندہ رہا مر گیا اس بات کو میری یاد رکھنا کہ جن جن شہروں میں اسکرٹ والی عورتیں پھرنے لگ گئی ان سے ہجرت کرنا کیونکہ وہاں کچھ سکون ہوگا اور ہجرت نہ کی تو اس کچھ خون کا شکار ہونے کے آلات ہو گئے اور اپنی جان کو کچھ خون ہو جانا تو کوئی معمولی بات ہے باپرد عورتیں بےزت ہوں گی پھر روکنے والا کوئی نہیں ہے اور اس کی جو ہے تو عورتیں شادیوں کی تقریبوں سے کریں گی شادیوں کی تقریبات جو ہوں گی نا اس میں ان چیزوں سے ان چیزوں کی ابتدا کریں ہیں اور ان کے بعد کہیں گے چلو ایک دن تھا آنکھیں بند کریں گے اور اس کی ابتدا کریں گی عورتیں کریں گی آگے بڑھتی جائیں گی مرد بادشاہ ہوں گے کہ نوافل میں راتوں کو ترابی میں ختم قرآن میں کھڑے ہو کر اپنی ٹانگوں میں درد کریں گے ٹانگیں ان کے پھول جائیں گے لیکن جو فرد واجب حکم ہے اس سے ایسی ان کی کوتا ہوگی تو ان کا یہ خطوں میں کھڑا ہونا ٹانگوں پر ورم ڈالنا اور ٹانگوں میں درد کرنا اس بات کا ذلا نہیں ہو سکے گا کیونکہ ایسی بہروی ہے کہ جس پر علاقے تباہ ہو جاتے ہیں انسان تباہ ہو جاتے ہیں افغانستان کی دعوت ہوتی تھیں ادھر لوگ ڈالیوں پر پھیر رہے ہوتے تسلیاں پھیر رہے ہوتے تھے اور جب نماز میں جب شادیوں کرتے تھے جب نماز ہوتی نماز باجماعت پڑھتے تھے اور اس طرف ٹبوں میں شراب لگی ہوتی تھی کیسے عثمان سے ہاں ابھی جی، مجھے جی۔ اور منکر نہیں تھا یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں خون کرتا ہے میرا خیال تو شاید اب نہیں ہے وہاں سے آنے والا آدمی بتایا کہ ابھی ویسٹ ہو رہا ہے تو میرے بھائی جو اس طرح کی دعوت ہو اس میں اگر آپ جا کے اس کو روک سکتے ہیں تو روکنا لیکن اس میں کبھی نہ جانا میں آپ کی گردن کی حفاظت کے آپ کو اصول بتا رہا ہوں آج کیونکہ ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں ہو ہمارے باقی پیر بھائیوں سے بیت ہو تو اس لیے جگہ کے خیال کے بارے میں ایک آپ ہر جمعے کو پڑھتے رہنا ٹھیک ہے نا جی صبح شام چار کو لایا تو اسی پڑھ کر دونوں پر سوکھ مار کے سارے بدن پر ملنا اور جب خطرات کے حالات نظر جاؤ تو لیلا سے قریشن لیلا گیارہ مرتبہ پڑھ کر دائیں بائیں آگے پیچھے دائیں بائیں آگے پیچھے تھوک دینا اور ہاں، وہ ہوائی حملے بھی ہو رہا ہے تو وہ طرف تھوکنا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا ورنہ ایسے حالات جو ہوتے ہیں ایسے میں آوازیں آپ کو بتا دوں اس میں خون گرتا ہے کچھ تو خون کے حالات ہوتے ہیں یہ بڑی گناونی باتوں پر آنکھیں بند ہیں تو بعد میں ایک شادی میں گیا ہوں مجھے بتایا گیا کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکی کے والد صاحب دارالعلوم چلا رہے ہیں میں نے کہا چلو نیک لوگ ہیں شادی میں جانا چاہیے شادی میں جب گیا وہاں وہاں عورتوں کی مجلس میں آ کر جب دارالعلوم والوں نے فوٹوگرافی شروع کی تو ہمارے سلسلے میں بیس جو عورتیں تھیں انہوں نے اس کو روکا اس روکنے پر روکنے پر ہنگامہ ہوا لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری بےزتی کی ہے لوگ مدرسہ چلانے والے لوگ تاکہ انہوں نے ہماری بےزتی کی ہم اس کا بدلہ لیں یہ بھی کہا تھا مجھ سے کہا کہ وہ بدلہ لینے کی ترتیب بنا رہے ہیں اور گاؤں کے فلاں فلاں فلانوں کو ساتھ کیا ہے میں نے کہا آپ کوئی مذاکرات نہ کرنا آپ جو بھی بات ہو تو ان کے خاندان کے بڑے ہیں پرائے نقصانیہ بزرگ ہیں وہ ان کے خاندان کے بڑے ہیں ایک ان کا کہنا کہ وہ بیٹھیں گے بیچ میں اور ایک خیال میں بھی تکلیف کروں گا یہاں سے آ جاؤں گا کہ میں بیٹھوں گا پھر جو ہے فیصلہ کرنے کی بات کرنا ایسا نہ ہو عورتوں کی مجلس میں جا کر پھر ناگ صلاح صلہ دین کی رہنمائی میں فیصلے بھی کرنے بیٹھ جاؤں تیسری بھی مفہوم ہے مفہوم ہے کہ جب اس کا آخری لفاظ ہے جب تمہارے فیصلہ تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں جائے فبوت میں فبوت میں لار دے خیر و منظاہ رہا تو اس وقت زمین کا پیٹ تمہارے لیے زمین کی پیٹ سے بہتر ہے یعنی مرنا زندہ رہنے سے بہتر ہے یہ حالات ہو جائیں گے اور کافر گیا وہ نہیں کہا تو ہندو سے عیسائی ہو جا ہاں جی تو عیسائی ہو جائے اپنا ملک ہمیں دے وہ آہستہ آہستہ ایسی ترتیب پر ڈالتا ہے اس کا دین نکلتے نکلتے نکلتے نکلتے نکلتے نکلتے اس کے اندر سے دین نکل جائے اس کو عیسائی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ڈی اسلام مسلم بناؤ اسلام سے خالی مسلمان بناؤ اسلام مسلم اس کو اسلام سے خالی مسلمان بناؤ تو فتنوں سے بڑھنا بچنا جی وہ ہوں لا بھوب رکم چاہیے ہم چاہیے اگر تم ایمان والے ہو تم تکوا والے ہو تو ان کا مکر پھر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے تو اس کا توڑ ایمان تکوا ہی ہے اس کا توڑ جو ہے تو اللہ اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے کھیت میں چلانا اور اللہ تعالیٰ کے بینک گائے کو سنبھالنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ان کو پھیلانا ان کے خلاف کوئی کرتا ہو اپنی آپس کے مطابق اس کو روکنا ٹھیک ہے نا یہ مدد ہے اللہ کی یعنی وہ پھر تمہاری مدد کرے گا اور اگر خود دن پر چلتے ہوئے دوسروں کو دن کی دعوت دو گے عمل پر معروف نہیں یعنی کر کرو گے جس طرح گندم پس رہی ہوتی ہے سردیوں میں گندم پس رہی ہوتی ہے چکی کے نیچے اور گھن جو اس کی میخ کے پاس بیٹھا ہوا گرم گرم ہوا سے بدن کو گرم کر رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اللہ ایسے رکھے گا سخت عذاب کی چکی جگہ چل پڑے تو وہ لوگ جو خود دن پر چلتے ہوئے دوسروں کو چلانے کی فکر کریں گے اور برائی کو ہاتھ سے زبان سے روکنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک صلاح کی حفاظت فرمائے نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد آیات میں حادیث میں بنی سعید کا واقعہ دھیان کیا گیا ہے پور کے خاصین والا بندر بندر بندر بنایا جانے والا اس میں وہ لوگ جو کیول بدملی میں مبتلا ہے ایک گروہ دوسرا گروہ جو مبتلا نہیں تھا لیکن روکتا بھی نہیں تھا اور تیسرا گروہ جو خود نہیں کرتا تھا ان کو روکتا بھی تھا تو بچاؤ ان کا ہوا ہے ہاں جی ڈاکٹر صاحب صاحب باقی دونوں گروہ بندر بنے ہیں نا کہ نہیں ہاں جی پھر دیکھیں اس کا والا ہاں جی؟, جی وہ اس میں ہوا ہے اور ہاں جی اچھا۔ ہاں وہ جو ہے اس میں تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ آج کے بندر جو ہیں اس نسل میں سے ہیں تو نکالنے کی اس کی جو بدلے حید کا آزاد جن پر آتا ہے ان کی نسل نہیں چلا کرتی یعنی جین خراب نہیں ہوتا نا ظاہر مشق ہوتا ہے نسل نہیں چلا کرتی ہے وہ شاید اس پر انعام ملا تھا نہیں اچھا جی۔ منی امن کرن فالو نبی سما کام یہ فالون کہ وہ ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جو کہ لوگ کر رہے تھے بعض آزاد علاقوں پر مملکتوں پر اس وجہ سے ہوتے ہیں یہ فقرا کہتے ہیں کہ جامع افسا کا جو عذاب ہے ابھی تک پاکستان سے دلا نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے پتہ نہیں کیسے دھلے گا کیا ہوگا اس کے بعد دھلے گا گرانی آئی بجلی کا مسئلہ گرانی کا مسئلہ امن و امان کا مسئلہ ہاں جی؟ اور خاص طور سے وہ لوگ یعنی عام طور پر لوگ لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی جہاں جہاں کی جائیداد بیچ کر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں کیوں حالات خراب ہیں ایسا خوف و رات چھایا ادھر ہاں جی؟ اب آپ بتائیں حالانکہ میں افغانستان میں دور دراز تک پھرا ہوں یہ جنگ کے دنوں میں تو ہم سے لے کر دریا منہ تک پھرا ہوں جن جی اللہ کے کام سے ایسے سخت حالات بندی ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل میں رہے آزا بولتا آخر کچھ ہوا ہی نہیں ایک وسیع ہم پہنچے قلعہ زال کے پاس وہ مولا ابراہیم وہاں کا عالم بھی تھا نیک آدمی تھا اور حالانکہ وہ بڑی جائیداد کا مالک تھا اس نے دعوت وغیرہ کی سروزہ بھی دیا اس دن کا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا تھا کہ مجھے پیغام آیا کہ نکلو اور نکل نہیں ہوتا تمہیں قتل کرنے کے لیے آدمی آ گئے ہیں کہتے ہیں میں مکان کے پیچھے سے نکل کر کھیتوں میں سو کر بھاگ کر پاکستان کو میں نے اپنے آپ کو پہنچایا انہیں دنوں میں واپس ہوا تھا واقعہ ہے واپس آ سکوں ہاں۔ اپنے غلام پر استغفار اللہ کی طرف رجوع حفاظت کی دعائیں سورہ کا پڑھنا ہاں جی۔ ہمارے ایک ساتھی ہندوستان کی اس طرف کے علاقے میں ان کو منتقل کیا ہوا تھا وہ آیا اس نے کہا کہ میں نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں میں نے کہا اس نے کہا کل تو مجھے مسلمان پر فائر کھولنے کو کم ہوگا میں کیا کروں گا میں نے کہا فکر نہ کریں آپ سے کہا پڑھتے رہا کریں اور یہ دعائیں پڑھتے رہا کریں رجوع میں رہیں تو اس کے یونٹ کی ڈیوٹی نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے ایک مہینے کی چھٹی اس نے دی ایک مہینے کی چھٹی پر آیا تو یہ یونٹ کی ڈیوٹی آ گئی اس کی چھٹی ختم ہو سکا میں چھٹی سے واپس کیا یونٹ واپس آ گیا نے محفوظ فرمایا آدمی مانگتا رہے دعا کرتا رہے اخبار اپنے گناہوں پر کرتا رہے کے لیے دعا کرے اپنے دعا کرے یہی بچاؤ کے لیے باقی ہم بے بے وسیلہ بیاسرا لوگوں کے پاس کیا ہے سوائے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑا وسیلہ اپنے گناہ پر استغفار اور بڑا وسیلہ اللہ پاک حضور دعا میں تک اللہ جل مخرجہ تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کا تنگی سیر کرنے کا راستہ بنائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا تو ہم کو مان مل ڈاکٹر سیاح صاحب آپ کو یاد ہوگا مولانا فقیر صاحب رحمۃ اللہ یہ جس بات کی حرم شریف پر قبضہ کر رہے تھے وہ حلفی وہ اندر سے ہاں جی؟ قبضہ کر لیا اندر سے کہتے میں بس آیا آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرتے کرتے آیا آیا آیا میں اس کے پاس سے گزر کر نکل گیا بند بس کسی کے دھیان نہیں ہے کہ مجھے پکڑ کر روکتے اللہ نے نکال دیا سن ستر اناسی میں واقع ہوا تھا اور یہ ہوا تھا میرا خیال حج سے پہلے ہوا تھا نا کہ حج کے بعد ہوا تھا حج کے بعد ہوا تھا بس حج کے ساتھ ہی ہو گیا تھا حج مکمل ہوا اور واقعہ ہو گیا جہاں بالکل تو رمضان میں ہم وہاں پر تھے اور یہ سلفی بڑے زبردست نقل حرکت کر رہے تھے ایسا ہمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا ان کا ریاض کے مرکز میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی شب جمعہ کا بیان ہم نے کیا پندرہ جو ہے اردو کے لیے دیے اتنے میں سلفی کھڑا ہو گیا سے تقریر کر لی سلفی نے کھڑا ہو کر تقریر کی انہوں نے مقامی امی سے پوچھا جی کہ یہ تو میں جی صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد اس میں ہم نے مقامی امیر سے کہا کہ یہ کیا بات ہے جی کیوں اس آدمی کی باتوں سے کہ سیاسی باتیں کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ ہم کیا کریں جی اب مقامی آدمی ہے کھڑا ہو گیا ہے ہم کیا کریں اس سے بات کرنے کے لیے مجھے اندازہ ہوا کہ امیر صاحب کا بھی نرم گوشا ہے اس کے لیے تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح کے تبلیغ والے اضرات کے بیچ میں اندر ہوں گے واقعی جس وقت ہوا تو وہ یہ اضرات بھی اندر ہوئے تو تبلیغ کے کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا واقعی وعدہ ہے حفاظت ہوتی ہے لیکن حفاظت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اصولوں پر چل رہے ہوں تبلیغ کے اصولوں پر چل رہے ہوں کام تو یہ کر رہے ہوں کام تو تبلیغ کر رہے ہوں اور اصول اوروں کے اپنا رہے ہوں جیسا مولا ان کے ساتھ ہوتا ہے سر یہ جو استغفار کا کلمہ ہے صحیح سے بڑا استغفار جو ہے نا اس میں کلمات ہیں وہ کے منظم الزی عالم ہوں منظم الزی عالم ہوں یہ اللہ گناہوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا ہم بہلم لوگ ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ایسے گناہ کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہاں جی اور سر رہا ہوں اللہ نی حسن ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے کھلم کھلا کیے ہیں اور ان گناہوں سے معافی مانگتا ہوں میں نے شکر کیے ہیں احمد خطا سر ولانی پہلے احمد خطا جو میں نے کسر کیا یا خطا سے کیے سیر ولانی میں نے جمزام نے کیا یا فطر کیے اور رضم عالم رضم اللہ عالم ان گناہوں سے میں جانتا ہوں اور ان گناہوں سے جن کو میں نہیں جانتا ہوں تو آدمی جو استغفار کی تفصیل پڑتا ہے نا سو دفعہ صبح شام اس میں کچھ نہیں ہے تو ایک بار شروع میں یا ایک بار آخر میں یہ بڑے استغفار کو پڑھ لیا اللہ ربی گیا بات ایک صرف زبان سے بول ہو کر ہوا بن کر اڑنے والی بات نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک بڑی حفاظت رکھی ایسے حفاظت کے سامان ہو جاتے ہیں اور ایسے برکت کے سامان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں دیتا تو ڈاکٹر سیال صاحب آپ کو یاد ہے جو بس کا حادثہ ہوا تھا اجتماع پر جاتے ہوئے اس کے پاس پبی کے پاس ہاں جی۔ فاضت کے یہاں سے کہا کہ سارے ساتھی فاضح کی دعا پڑھ لیں افاظت کی دعا پڑھ لی وہ ڈاکٹر فرید صاحب نے کہا کہ بل باہر لیں کا میں تو انتظامیہ ہے میں پڑھتا ہوں تو یاد نہیں بھولتی ہے بیچ میں سے تم پڑھ لو وہ پڑھ لو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب جب میں پڑھ رہا تھا تو اتنی مشکل مجھے معلوم ہو رہی تھی بویا میں چڑھائی پر چڑھ رہا ہوں اس حضرت کو کو پڑھتے ہوئے کہ بہت مشکل مجھے محسوس ہوتی ہے اور یہاں تک کہ بس بس, بس آگے جا کر ٹکرائی وہاں پر اس طرح تھا کہ پل ٹوٹا ہوا تھا پل تعمیر کر رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے ریت ریت کے آگے دیوار رکھی ہوئی جیسا کہ گاڑیاں ہاتھا نہ کریں اور پھر بھی صبح کے وقت جو ہے تو ایک پولیس والا ڈیوٹی پولیس کھڑا تھا پولیس والا ڈیوٹی پر کھڑا ہے وہ ٹارک پیس رہا ہے اس کو مار رہا ہے ابھی وہ سرکاری گاڑی کا ڈرائیور ہے کیا سرکاری گاڑی کا ڈرائیور اس اس کو کون روکتا ہے تیز کے ٹارک مارنے پر اور گاڑی تیز تھی پلسوں کو دیکھو جی مجھے روکتے ہیں جی پوسا شہری کے وہ کھڑا ہے صبح کی نماز کے وہ کھڑا ہے سرکاری پولیس جی، تو اس کو کوئی مصیبت پڑی ہے کھڑا بس جو ریت نے ریت نے اس کی اسپیڈ کم کی دیوار کے ساتھ ٹکرا کر روکی بس بس اترے ہم نے کیا سب بچے ہوئے ہیں حفاظت سے اس کے ہاتھ میں درد ہے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا اس کو بتایا نہیں کہ آپ کا فریکچر ہو گیا کسی قوت متاثر نہ ہو اور رائے تک چلا کر لے کر گیا واپس لے کر آیا گاڑی تو یہاں اس طرح کی اور نکاح کو فریکچر ہے جی۔ اس کے بعد سے پھولنا شروع کیا بعد میں آئے اچھا آگے ہم بڑے تو ایک ساتھی کہہ رہے یار ڈاکٹر صاحب یہ دعا کے فضائل میں تو آیا ہوا نا آپ نے کہا پتہ نہیں اب گاڑی جو ہے تو اب کیسے چلے گی نماز تو پڑھ کے آئے پھر دیکھتے ہیں اندر نماز پڑھ کے آئے دیکھا تو ایک ساتھی رہے ڈاکٹر صاحب دعا میں تو آئے ہوئے تھے بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر سوار اور سواری کو نقصان ہو جائے تو میں اس کا توان دوں گا تو سوار تو سارے بچ گئے ہیں اللہ کے احسان سے تو ڈرائیور نہ کرتے ہیں گاڑی کی شادی تمہاری اسٹارٹ ہوگی اس کو پیچھے کیا وہ پیچھے بھی ہو گیا آگے بھی اس نے کہا جب اسے چلائی اس نے کہا کمانی ٹوٹی ہوئی ہے لیکن اب اس کے خانے تک جا جا سکتی ہے اس خانے پر لے گیا کمانی نے کہتا آپ کہہ رہے تھے کہ اور سوار کی اور سواری کی حفاظت کی سوار تو ہو گیا تھا سواری کی اللہ نے حفاظت کی رکھا ہے چل رہی ہے آپ کے ساتھ بس اور کیا مانگتے حادثہ نفل بھی ہو گیا اللہ نے بچا دیا ایک یہ عجیب واقعہ آیا ہوا ہے ایک آدمی آ کر بیت ہوئے حضرت شیخ ابل جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بیت ہوئی اس رات ہے پڑھی کتنی بار ان کو ہوا احتلام ہوا اور اٹھ کر نہانا پڑا اور یار یا اللہ تھا تو کی پر کرتا ہے روکی ساری رات ہے تو بار بار اٹھو نہ ہو پھر آؤ پھر نہ ہو پھر آؤ پھر نہ تو کہا حضرت صاحب سے پوچھا گئی اس بات کو تم نے پوچھا انہوں نے کہا کہ دراصل تمہاری جو تقدیر میں جتنی دفعہ برکاری کرنا لکھی ہوئی تھی بیت کی برکت سے وہ خواب میں نافذ ہو کر تم سے ظائل ہو تقدیر بھی نافذ ہو گئی اور اس طریقے سے نافذ ہو گئی کہ اس کا اثر بھی معمولی دنیا کا اثر آیا اور آخر کثر سے اللہ نے مکمل محفوظ کر ہمارا ایک ریور ہوتا تھا تبلیغ والا ساتھی تھا یو ٹی ایس کی بس چلا تو یہ ہمارا حادثے میں اللہ نے کیا ہم بچے نا تو اس کا کسی دوسرے کا تذکرہ کیا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا ہے کیا میں لاہور کی بس چلاتا تھا بس میں اب چلا رہا ہوں کہ راستے میں اس طرح ہوا کہ آگے سے گاڑی آ گئی ایسی گاڑی آ گئی میں ڈرائیور ہوں پکا ڈرائیور ہوں مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سوائے اس کا کہ یہ مجھ سے ٹکرائے گا میں سے ٹکراؤں گا اور دوسرا موقع ہی نہیں ہے ہی نہیں آنکھیں بند کر دیں گے بس اب ٹکر ہے اور تو کیا نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو چھو کر کے وہ گاڑی اس کے قریب سے اس کے قریب سے گزری ہے اور ٹکر نہیں ہوئی یہی تو مگر ہے جو اللہ تعالیٰ نافذ فرما دیتا دیتے ہیں ملائکہ کی حفاظت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ملکوں کی حفاظت ہے اس میں مشرقی پاکستان میں طوفان آیا تھا بولا کا طوفان بیس ہزار بھی مارے مر گئے تھے اس میں جماعتیں بھی تھیں اس میں ایک آدمی اس کا نام تھا رائے آباد کا نام تھا اب رفتار نام تھا مجھے ابھی بھی یاد ابتار اب رفتار وہ کر رہا تھا تو وہ جو تیز ہوا چلی ہے نا تو طوفان چڑا تو اس نے مسجد کا درخت گرا ہے اس کے اوپر آیا اس جگہ ایک آدمی یہاں پر کھڑا تھا اس نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ادھر پھینکا ہے اور پھر آدمی نہیں تھا تو کہتے میں اس کے بعد جب میں نے ہاتھوں میرے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی اور کتنے دن خوشبو آتی رہی عثمان صاحب خوشحال سے خیر دے انشاءاللہ خیر دے دشمن کبھی است اور یعنی حفاظت کو نندہ کبھی ترست یعنی دشمن تو کبھی ہے لیکن حفاظت کرنے والا جو اللہ پاک ہے اس سے زیادہ کبھی ہے اللہ ہی فضل فرمائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ